سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قسم کی حدیث بیان کی ہے حدیث نمبر پچانوے مسند احمد